ایمان بناتا بندے کو انسان بناتا ہے آج بھی جو ہے یہ علوم یہ انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے باقی جو جانور ہیں وہ تو علوم سے بالکل خالی ہیں اور کافر بھی مثل حیوان کے ہیں تو وہ بھی علم سے خالی ہے اللہ نے علم نازل علم ہاں اور سب سے یقینی سب سے پکا سب سے ٹھوس وہ قرآن کا ہے جب آدمی قرآن کو حاصل کرنا کے لیے بیٹھے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھے کہ پیسے کمانے سے بھی یہ افضل ہے اور خود عبادت کرنے سے بھی افضل ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا سو رکت نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک آیت کا سیکھا اور دو آیتیں جا کے آدمی سیکھ لے تو دو اونٹنیاں جو بغیر کسی گناہ کے حاصل کی گئی ہوں مفت میں چار لاکھ روپیہ کم از کم مل جائے تو اس سے بہتر ہے دو آیتوں کا سیکھ تو ہر اعتبار سے یہ بہت بڑی دولت ہے تو آدمی طالب بن کے بیٹھے جس طرح اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی اس ان آیتوں کے بدلے میں چار لاکھ روپے ملیں گے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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون قديهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا يا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق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 پوری زندگی کا لایا عمل پتہ چلتا ہے ایسا ایجاد ہے اس کا ایک دو سب بھی پڑھ کے غور کرے تو نجات کا راستہ کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ دونوں پتہ چل جائے یہی سے اٹھا کے پڑھو عجیب ہے یہ سراپا ہدایت بدل المتقی خدل جی۔ للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ میں اس قرآن پاک کی قدر کی توفیق دے یہ وہ علم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید القونین ہیں دونوں جہاں کے سرکار ہیں دونوں جہاں کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لے کے آئے اللہ اکبر اور یہ کلام ہے اللہ کا جس میں کوئی دو رائے نہیں اس لیے یہاں مونولوگ ہوتا ہے کوئی ڈائلگ نہیں ہوتا یہ اللہ کی بات ہے بابا مانتے ہو مانو نہیں مانتے بار میں جاؤ ہے وہ تمہیں پیدا کیا ہے ساری جان کو پیدا کیا ہے اس کی ماننا جو ہے تمہارے اپنے فائدے میں یہ نہیں مانے گا تو وہ اللہ کو کوئی مزارت نہیں تو یہ سرکار کا آرڈر ہے ہم تو ویسے جو ہے وہ جیسے مائک ہے ہم اس میں بول رہے ہیں کوئی اور میں بول رہا ہوں جو ہے اسپیکر جو ہے نا اس میں آواز آ ہے ہاں۔ تو وہ اصل تو بولنے والا کوئی اور ہے اس کا کلام ہے جو ہمیں نبی علیہ صلاحت وسلام کے ذریعے نسل بعد نسل پہنچا ہے تو اس کو سنے آدمی پھر اس پہ غور و تدبر کرے افلا قلوب کیا تم قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے اللہ برمت ہے تو دلوں کے تعلق کھولے آدمی غور و فکر کرے تاکہ اسے نجات کا راہ معلوم ہو حقائق اس پر منکشف ہو ایمان اس کا بڑھے جہالت اس کی دور ہو اور وہ زندگی میں بصارت بصیرت کے ساتھ زندگی اپنے صحیح رخ کے اوپر گزار سکے پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں میں قولی یہود کے اس بات ان کا نیریٹو ان کا قول ان کی بات انا قتل قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ بے شک ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کا رسول ہے وما قتلوه وما صلبوه نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ اس کو سولی دی ولیکن شبہ لهم بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا وَإِنَّ فِيهِ لَفِي بے شک ان کے درمیان جو اس میں میں بات اختلاف ہے وہ شک میں پڑے ہوئے لَهُمْ بِهِ مِنْ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اِلَّا التباً وہ تو صرف تخمینیں لگاتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں گمان ہے صرف ان کا وَمَا قَتَلَهُ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا رَفَعَهُ اللَّهُ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وقان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے وَإِن مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان میں سے اِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيَ قَبْلَ مَوْتِ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا اور قیامت کے دن وہ ان کے کرتودوں پر گواہ ہوگا ظلم من الذين هادوا جن لوگوں نے جو لوگ کہتے ہیں نا یہودی اپنے آپ ہادو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے جرائم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات ہم نے ان پر حرام کر دی طیب چیز احلت لہم جو پہلے سے حلال تھی وبسطہم عن سبیل اللہ کثیر اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے اللہ کے طرف آنے میں مانے ہوتے تھے رکاوٹ بنتے تھے ربا اور لوگوں سے سود لیتے تھے وقت جو ان حالانکہ ان کو اس سے پہلے منع کر دیا گیا امبال بل بات اور لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے وہ آسد نالی کا ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن راسبون فیلیم سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے بعض علم میں رسوخ رکھتے ہیں پختہ علم پختہ کار علم ہاں۔ منہم ان میں سے بعض علم میں پختہ کار ہیں ولمخ اور دوسرے ایمان لانے والے بھی جو کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تیرے اوپر نازل ہوا اور ماں ان ضلع میں قبل اور نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں ولمقی سالات اور نماز کو قائم کرتے ہیں زکات اور زکات بھی ادا کرتے ہیں ولمون ولیم اللہ اور اللہ اور آخر پر سچا یقین رکھتے ہیں اولائک اجر قریب ہے کہ ہم ہم ان کو بہت بڑے سے نوازیں گے اوحینا الیک نے یقیناً تیری طرف بھیجی کما اوحینا الی جیسے کہ ہم نے بھیجی نوح کی طرف وہ نبیین من نبی اور ان کے بعد جانے والے نبیوں کو جیسے صالح علیہ السلام ہیں اور ایسے شعیب علیہ السلام ہیں وہینا اللہ ابراہیم اور بھائی بھائی جی ہم نے ابراہیم کو وہ اسماعیل اسماعیل کو وہ اسحاق و یا و اسباق اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان عیسیٰ علیہ السلام ایوب یونس و ہارون و سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی و آتینا داود زبور اور ہم نے داود کو زبور عطا کی و رسولا قد قصصناہم علیہ اور بہت سارے رسول جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا من قبل اس سے پہلے وہ رسول لم نقص سمالے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے براہ راست ان سے کلام کیا سری واضح کلام یہ تو آیتوں کا ترجمہ ہے جب تک بیک گراؤنڈ نہیں سامنے ہوگا آیتوں کی پوری سمجھ تفہیم نہیں ہوگی یہود آئے حضور علیہ السلام کے پاس دیکھو مکہ مکرمہ میں سے صرف مشرقین وہاں دو ہی چیزیں یا ایمان والے یا یا مشرق ایمان والے یا مشرق جب آپ مدینہ شریف تشریف تو یہودی بھی تھے نظارہ بھی تھے مشرق بھی تھے اب جو ہے نا تین قسم کے گروہ تین پارٹیاں اور مسلمانوں کی پارٹی کے خلاف تین پارٹیاں اور لگی وہ آ کے جو ہے وہ طرح طرح کے سوال کرتے بہت ساری صورتیں جو ہے نا وہ یہود کے سوال سوالات کی وجہ سے مثلا جو سورہ ہے اس کے اندر بھی وہ آ کے جو ہے وہ پوچھتے روح کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو تو نبی علیہ وسلم کیا جانے بابا ان کے بارے میں آپ تو کسی یونیورسٹی کے پڑھو تھوڑے اچھا، اللہ نے اپنا کلام نازل کر کے ان کو صاف ارے بھائی یہ مصر السلام جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں تو وہ مصر میں کیسے گئے ان کے ابا باپ دادا تو شام میں ہوتے تھے تو وہ سورہ یوسف نازل ہو گئی اس لیے تو بہت سارے وہ سوالات کرتے اور ان پر ڈانگ سوال بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے جب یہ سوال کیا کہ جی آپ ہم ایمان لے آتے جیسے موسا پر کتاب نازل ہوئی تھی نا لکھی ہوئی تختیاں ایسے آپ پہ کوئی کتاب لکھی ہوئی آئے نا پھر ہم مان لیں تو اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے ان کے پول کھولے ارے یہ تو تمہارے ساتھ تو صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں اپنے نبی سے تو اسی بڑھ کے مطالبہ کیا تھا وقال وارن اللہ جہاں ہمیں چل کے اللہ دکھا دکھا کو پھر لے کے انہوں نے دیکھا تھا مزہ آیا تھا پھر سارے مرے ٹھیک ہے تو یہ تو ایسے لوگ پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا پھر انہوں نے مریم اسلام کے بوتان بندھا ان کے کتنے ظلم گنوائے تو یہ سارے ظلم ان کے گنوائے گئے صاحب جاگو یار مجھے ڈسٹرب کرتے ہو میں جاگ کے سنو یہ اللہ کا کلام ہے کھیل نہیں ہے اس سے انشاءاللہ ایمان بھی بڑھے گا کیونکہ جتنی آیتیں آپ جو ہے وہ سنتے جائیں گے اور ان کو مانتے جائیں گے اتنا ہی ایمان کا والیوم بڑھ جائے گا نا اور بڑھ جائے گا کمن کیفن دونوں طرف اور یہی اصل چیز ہے یہی انسان کو دین پہ اٹھاتی ہے اگر اس کی کیفیت بھی کم ہو اور طبیعت بھی کم ہو تو پھر آدمی تھوڑے دن پہ چلے گا اور اگر زیادہ ہوگا تو زیادہ دن پہ چلے گا زیادہ دن پہ چلے گا زیادہ فائدہ اٹھائے گا زیادہ کٹ پائے گا تو انہوں نے آگے یہ سوال کیا اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے یوں پچھلی آیتوں میں بیان کر دیے اور ایک ان کا ایک بیانیہ یہ بھی تھا انا قتلنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ ان کے اس کال کے سبب دیکھو بعض دفعہ اقوال نیریٹو وہ بھی مصیبت بن جاتا ہے کہ ان کے اس کال کے سبب بھی ہم نے ان پر ان کی شریعت میں بھی سختی رکھی اور ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا آخرت میں بھی عذاب ہوگا کال کیا تھا ان کا کہ جی ہم نے قتل کیا مسیح مسیح عیسیٰ عیسا ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول حالانکہ کسی رسول کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے نبی کو رسول کا قتل دنیا میں سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو کسی نبی رسول کو قتل کرنا کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے عداوت انبیاء کفر ہے صرف نبی علیہ السلام وسلم کی نہیں کسی بھی نبی کی عداوت وہ کفر ہے کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے اور دیکھو بھائی یہ اسلام کو صرف ہمارا چھڑا ہمارا نہیں ہے یہ اسلام تو سارے نبیوں کا دین ہے ہم سارے نبیوں کے علوم کے امین ہیں وارث ہیں ہم سارے نبیوں کے لائے ہوئے جو ہے طریقہ زندگی کے وارث اور امین ہیں اور یہ ساری ایک برادری ہے سارے نبیوں کی اور نبیوں کے متبین اور نبی یہ سارے ایک برادری ایک برادری اور جو کسی ایک نبی کو نہیں مانتا تو یوں سمجھ لیجیے وہ سب کا منکر ہوتا کیونکہ ایمان جو ہے وہ اسلام کی طرح نہیں اسلام میں کوئی چیز آپ سے چھوٹ گئی رہ گئی اس کی سزا ہوگی اور جتنا اسلام آپ نے جس پہ عمل کر رہا ہوا اس کا سواب ملے گا ایمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے ایمان ٹوٹل ہے ان ٹوٹلٹی پورا کا پورا ماننا ہے اس میں اگر کسی ایک چیز کا بھی جو ہے انکار کر دیا جو قرآن سے ثابت ہے تو بس آگے وہی سے کافر ہوگا باقی چیزوں کو مان رہے ہیں اسلام کا اور ایمان میں یہی فرق سفر جس چیز کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دیا وہ حق ہے سچ ہے اس کو ماننا ہے تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس کے اندر یہ بو آ رہی ہے ہم نے قتل کیا عیسائی نے مریم کو تو اس میں عداوت انبیاء کی بو آ رہی ہے تو یہ کفر ہے حالانکہ بعد بھی ان کی غلط تھی ان کا دعویٰ بھی غلط وہ کیا تھا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ہی انہوں نے سوری چڑھائی اب دونوں یہود و نصارا دونوں کا جو نریٹو صدیوں سے ہے اس کا بدلان کر دیا قرآن پاک یہودی کہتے ہیں نصارا کہتے ہیں ان کو سوری لگ کے تو انہوں نے سب کو بخشوا لیا غلط ان کو سوری ہوئی نہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے رسول کو رسول میں نے تو لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میں رسول غالب رہیں رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا ہے رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس لیے موسیٰ السلام کو قتل نہیں کیا جا سکتا ابراہیم السلام کو قتل نہیں کیا نور علیہ السلام کو ساری اکثر کچھ نہیں کر سکتا عیسیٰ السلام کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا ہوا کیا کہ جس وقت گالیاں نکالی یہود نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو بدکار کہتے تھے ان کو ولد الزنا کہتے تھے بدتمیز لوگ حالانکہ انہوں نے بچپنے میں بول کے وہ بتا دیا معذاتی طور پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری مثال ایسے جیسے آدم کی تو اس پر جب وقت انہوں نے گالی گلوچ کی تو حضرت عیسیٰ السلام نے ان کے لیے بدعا کی جو گروہ آیا ہوا تھا ان سب کی شکلیں سوروں اور بندروں کی ہو اب وہ ان کے لوگ تھے جو وہ بن کے آئے ہوئے تھے یہود کے انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پھر وہ سارے بجائے اس کے کہ عبرت پکڑتے ہیں اور ہدایت بھی آتے ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ السلام کو مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے چار ہزار آدمی اور تفسیر میں اس بندے کا نام بھی آتا ہے ان کا بڑا سردار تھا یہودا وہ والا یہودا نہیں جو بیٹا تھا یعقوب السلام یہ اور یہودا ہے جیسے ہم بھی نبیوں کے نام پر نام رکھتے ہیں تو وہ سارے اسماعیل تو نہیں بن جاتے محمد اسماعیل ٹھیک ہے تو اس یہودا نے کیا کیا ایک بندہ اس کا نام بھی تفاصر کے اندر محسوس ہے اس کو مقرر کیا کہ تم نے ان کو مارنا ہے وہ گھیرے میں ہے وہ ایک کمرہ جس کے اندر وہ بند ہے وہ مارنے کے لیے اندر گیا آگے عیسیٰ علیہ السلام نظارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی قدرت سے اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دیا صرف چہرہ چہرہ موڑا وہ باہر نکلا نا تو دیکھتے ہی لوگوں کی تو پہلے نظر جو ہے وہ تو چہرے پہ ہی پڑتی ہے وہ بکھرے ہوئے تھے انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر قتل کر پھر بعد میں جانا وہ خود ہی اختلاف کا شکار ہو یہ بھائی یہ بندہ کون ہے شکل تو اس کی عیسا والی ہے بدن تو عیسا والا نہیں اس کا بدن مختلف ہے عیسا علیہ السلام تو اور جسے کے تھے آپ میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی اگر یہ بندہ ہمارا ہے تو عیسا کا ہے اور اگر یہ عیسا ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے یہ ہمیں اختلاف اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عیسیٰ اسلام کو تو اوپر اٹھا اوپر اٹھا لیا آسمانوں میں وہ آسمانوں میں زندہ ہیں اور دوبارہ نزول فرمائیں گے انہی آیتوں سے ان کا رفع بھی معلوم ہوتا ہے ان کا نزول بھی معلوم ہوتا ہے قرب قیامت میں وہ آئیں گے آپ سنیے قتل مسیحا یہ سب نہ رسول ان کی اس قول کے سبب کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو وما قتلوہو وما صلبوہو ولیکن شبیہ لہم انہوں نے نہ قتل کیا نہ ان کو جو ہے وہ مسلوب کیا ان یعنی سولی پر لڑکایا بلکہ ان کو اشتباع ہو گیا وَإِنَّ الَّذِي نَخْتَ لَبُوْكِ اور ان کے قتل میں جو ان کو اختلاف ہے لَفِي شَكِّ مِّنْهُ وہ اس میں شک میں مبدلہ ہے ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے مالحم بھی من علم ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نہ علم حقیقی ہے علت زن وہ گمان کا تخمینے کا اتباع کرتے ہیں یہاں سے بھائی معلوم ہوا ہم سارے اس مرض کا بھی ہم بھی مبتلا ہے سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے ٹھیک ہے پھیلاتے ہیں کہ نہیں آئندہ سے توبہ کرے کبھی بھی بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں کچھ سن آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے یہ سوشلستان جھوٹستان ہے سوشل میڈیا جو ہے نا یہ تو ہمارا میڈیا وہ بھی بہت سارا بکواس ہے جھوٹ ہے وہ سارے ڈرامے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ذہن بنانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمیں کافی تجربہ ہے ہم بھی جاتے رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی کیا ٹیکنیک ہے وہ ہمیں پتہ ہے یہ میڈیا سارا جو ہے یہ لفافہ میڈیا ہی سمجھ ہاں جی۔ کوئی ایک آدھ آدمی اگر ہو کبھی وہ وہ ایسا ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کیا کر لے گا تو جھوٹی باتیں ذنی باتیں یقینی بات ہم جو بات کر رہے ہیں یہ یقینی ہے حق بات ہے اللہ کا قرآن ہے اس بات دوسری نہیں ہو سکتی وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس علت کی بات وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں جو بس دماغ میں آ گیا نا تخمینہ لگا لیا اس کے چیزیں دلیل کوئی نہیں کئی لوگ آگے کسی کے بارے میں آگے شکایت کرتے میں کہ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے وہ ایسا ہے ہاں جی وہ فلاں کہہ رہا تھا وہ فلاں فلاں نے بھائی کو گئی ہوئی وہ نبی ہے بتاؤ دلیل کیا ہے بس آگے چپ ہو جائے تو ایمان والا دین والا اللہ کی بات دلیل سے کل ہاں تم برہانہ کو لے آؤ تم اپنے کوئی دلیل اللہ مطالبہ کروا دلیل لاؤ تو وہ انہیں اختلاف کے اندر بھی شک ہے اور وہ اپنے صرف گمان پہ چلے ہیں وہ قتل ہوں یقین یقین ہی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا اب بھائی سینکڑوں سال سے صدیوں سے دو ہزار سال تو تقریباً ہو گئے علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پیدائش کے وقت دو ہزار سال تقریباً ان کو ہو گئے تھے پانچ سو سال تقریباً ہو گئے تھے علیہ السلام کو تو صدیوں سے جو ان کا کا دونوں دونوں کانسیپٹ چل رہا تھا یہود کا بھی نصارہ کا بھی اس کا کھنڈن کر دیا بتلان کر دیا اس کو نلیفائی کر دیا قرآن پاک اسی لیے وہ غیر المقدوب علیہ ہی ہم نماز میں ان دونوں سے رستے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں وہ دونوں غلط ہیں ایک پر تو اللہ کا غضب ہوا غضب ہونے کی یہاں بھی تائید ہے اور دوسرے گمراہ ہیں ان بیچاروں کو جو ہے وہ صحیح تحقیق کوئی نہیں زن کے پیچھے چلتے ہیں بس وفا علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا وقان اللہ عزیز الحکیم اللہ قادر ہے ان کو اٹھانے کے اوپر بھی اور حکیم ہے اپنی حکمت کے ساتھ انہوں نے ایسا کر دیا کیسی حکمت کی شکل ان کی ویسے بنا دی اسی وہی مر گیا جو مارنے کے لیے آیا تھا سید خود ہی سیاد خود ہی سیاد ہو گیا جو پکڑنے کے لیے آیا تھا وہ خود ہی الگ ہو گیا بھی ہیں عیسی اسلام خود ان کے اوپر گواہ ہوں گے ان کی گمراہی پر اور ان کے انبیاء پر انہوں نے جو بدتمیزیاں کی تھی اس سے بھی گواہ ہوں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ یہ سلوک کیا اور جو میں نے تو اس کو دعوت نہیں دی تھی کہ میری عبادت کرو میں تو اللہ نے آپ کی طرف بلایا تھا انہوں نے آپ مجھے الہ بنایا میں نے میں اسے بری ہوں اور یہی آیت یہ آیت نمبر کیا ہے بھائی ایک سو انسٹھ نمبر آیت ہے سورت النساء کی یعنی کہ عیسیٰ اسلام کے واقع یہ موتی ہی ہے نا قبل موتی ہی موتی ہی زمین عیسیٰ اسلام کی طرف راجی ہے اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ زخرف میں آتی ہے وہاں پہ ہے وَإِنَّهُ الْعِلْمُ الْإِسَّاعَةِ وہ آخر کی نشانی ہے فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِهَا اس میں شک مت کرو وَتَبِعُونَ میری اتباع کرو حَلَا سِرَابَ مِسَقِمِ یہ سیدھا تو یہاں پر ان کا دوبارہ نزول یہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے سورہ زخرف ایک سے نمبر آئے ٹھیک ہے تو اسے اسلام کا رفع اور ان کا نزول دونوں متفق علیہ اجماعی عقیدہ ہے اس امت کا اس سے انکار کفر ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کتابوں میں جا کے دیکھ لیجیے مدری میں دیکھ لیجیے عثمانی میں دیکھ لیجیے معرم پہ دیکھ لیجیے اچھا جی تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے اب جو پہلے تو ہے نا ان کی جو قوم ہے وہ یہاں پر تو بےمانی کر رہی تھی لیکن جب خود اسلام کا نزول ہوگا پھر تو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے یہود میں سے ایمان لے آئیں گے اور جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے چنانچہ شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ان قریب عیسیٰ علیہ السلام منصف حاکم بن کر آسمان سے نازل ہوں گے اور ہجیے کو قتل کر دیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے ابھی تک تو جزیہ ہے ہم سے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا آخری دور میں میں نے کہا تمہارا نبی آگے کرے گا ہماری دور میں تو جزیہ ہے ہم تمہیں جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں اسلام پہ نہیں ہو جائے تو مسلمان بنو ٹھیک ہے وہ پھر لاجواب ہو گئے تو تمہارے نبی جب واپس آئیں گے وہی چیزیں کو ختم کر دیں گے سور کو قتل کر دیں گے شریف کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا میں انصاف کی حکومت کریں گے ہر طرف اسلام ہوگا اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا اور اس زمانے میں پھر سارے ادیان ختم ہو جائیں گے ہر طرف اسلام اسلام ہوگا یہ حدیث بخاری بھی ہے یہ آیت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ اللہ اپنی سے کرتا ہے جو ایک دم میں روز رات لے آتا ہے روز دن لے آتا ہے رات دن لانا کوئی آسان کا ساری جان کو منور کر دیتا ہے سارے جان کو اندھیرے میں لے آتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے سب کے دنوں کو منور کر دے سب کے دنوں کو خرچ کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں اگلی بات یہ ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کی ہم نے طیبات طیب چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی جو کہ پہلے حالات تھے وہ بھی سب ہیمان سبھی اللہ سبیرہ اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو حق کی راہ سے رائے خدا سے روکتے تھے یہ ایک اور ہے ان کا اس کی وجہ سے کیا ہوا طیبات حرام کر دی یہاں سے معلوم ہوا بھائی جب آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی اللہ کی تجیبات بھی اس سے معروم ہو جاتا ہے اسلام میں بھی چیزیں حرام ہیں لیکن وہاں طیبات حرام نہیں غیر طیبات حرام جن میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر ہے ان کے اوپر طیبات جو پہلے حلال تھی وہ حرام کرتی تھی سزا کے طور پر ربا ان میں سے ایک خاص بات کیا تھی ایک تو وہ سود لیتے تھے تو بھائی ہم لوگ دے رہے ہیں معاشرہ عام طور پر سود پہ چل رہا ہے کہ نہیں تو یہ آیتیں جو ہے نا ساتھ ساتھ ہمارے بھی اس یہ تو سن تنوع تو کانتا ٹھیک ہے نا تو ہمیں آپ بھی سنتے جائیں نا کہ بھائی یہ جو سود ہے اس سے بچو واقعی مموال الناس بالباطل باطل طریقے سے مال کھانا دھوکہ دہی سے فریب فراڈ رشوت رشوت سٹا جوا اور آج کل تو جوئے میں عام طور موبائل کے ذریعے سے لگے ہوئے لوگ یہ کر دیں یہ پر بلا دیں پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چکر آپ سمجھتے صاحب تو یہ باطل طریقے سے جو مال کھانا ہے اس کو بھی اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا وہ آتا ہے عذاب بنا لیا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا تو یہ دو چیزیں یاد رکھنا عذاب علیم اجر عظیم پہلے تو عذاب علیم وہ برے اعمال کے اوپر بتا دیا یوم کا اب لا کے پھر راستہ ہوں نہ وہاں زنی علم لہم بھی علم بے علم بھی تھے اور اگر کوئی بات تھی بھی تو ذنی بنیادوں پہ تھی کوئی یقین ہی نہیں تھا یہاں اس کے بالمقابل آ کے لا کے نے راس کھونا پہ انہیں اہل کتاب میں سے جو علم میں راس ہے پختہ کار ذنی علوم ان کی کمی بیان ہو گئی اور علم کا رسوم اس کی مدہ آئی ہے تو آدمی جو ہے ذنی باتوں پہ نہ چلے یقینی علوم حاصل کرے اور علم کا رسوخ حاصل آدمی آدمی جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہے الحمد اللہ اس کو اگر علم صحیح ہے تو اس کا عمل بھی صحیح ہوگا اس کی نیت بھی صحیح ہوگی ساری چیزیں ٹھیک گی اور اگر علم غلط ہو گیا وہی وہی جو ہے ہے ہے کمزور ہے تو اس کا عمل بھی کمزور ہوگا تو اس قرآن ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے ایسا علم کہ آدمی بصیرت کے ساتھ بالکل حق کی وضاحت کے ساتھ آدمی دین کے اوپر چل سکے اور زندگی گزار سکے تو یہ یقینی بات ہے یہ آیت ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ کے ساتھی وہ حضرت رضی اللہ شاہد ابن صالبہ یہ سارے لوگ یہودی مسلمان ہو گئے تو جو علم میں پختہ کار تھے وہ تو ولمو مینو اور دیگر ایمان والے یعنی مہاجرین اور انصار یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل یہ ایمان لاتے ہیں آپ پر بھی جو نازل ہوا جو آپ سے پہلے ہوا وہ بھی والمقیمین الصلاة والمدون الزکات اور جو اس ایمان کا تقاضا ہے دیکھو اللہ اور آخرت پر ایمان آخرت میں بیان ہوا کتابوں پر ایمان پہلے آئے کتاب پر ایمان پہلے کیوں کہ بھائی جو ایمان کا مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اس پہ عمل کیا جائے اور عمل میں دونوں بڑی چیزیں مالی اور بدنی عبادات دونوں ان کا جو ہے وہ سردار جو ہے آگے دونوں کے ولمودون مود بل بل ولمودون نسل وہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں زکت بھی ادا کرتے ہیں والیوم الاخر اور اللہ پر اور آخر پر یہ بات میں آیا وہ پہلے والا جو ایمان ہے وہ جو ایمان ایمان نفس یا جسے ہم ایمان اجمالی کے یا اس کو آپ کہہ دیجیے ایمان جیسے ہم شہادت دیتے اور یہ جو آخر والا ہے یہ کمال ایمان کمال ایمان یہ تو دھیرے دھیرے آتا ہے ابتدا میں تو آدمی کے پاس ایمان تھوڑا سا ہوتا ہے اس سے محنت کرتا ہے وہ ذرا بڑھتا ہے پھر پلتا ہے کرتے کرتے پھر کمال ایمان کو پہنچتا ایک دم میں نہیں آ جاتا تو آخر میں اس کا ذکر آیا وہ یہود کا پہلا سوال یاد تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ آپ کتاب لکھی ہوئی نہ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر کی کما اوحینا الا نوح جیسے کہ ہم نے نوح پر وہی کی ون نبی نے اوحینا الا ابراہیم و اسماعیل بہت سارے نبیوں کا ذکر کر کے پھر کہا وعدنا داؤد نبوہ بھائی ہمارے بھائی کرنے کے یہ ان کو تم نبی مانتے ہو نا یہود کو کہا یہود کا جواب ہے ارے نوح کو نبی مانتے ہو اسماعیل کو نبی مانتے ہو ایوب کو یونس کو ان کے پاس کون کون سی کتابیں تھیں لکھی ہوئی جب ان کے موضداد کی وجہ سے ان کو نبی مانتے ہو تو اس کو نبی کیوں نہیں مانتے ہو وہ موضدہ تو وہی کہ جو ہے وہ چار ترک یا تو اللہ تعالیٰ رشتہ بیچ کے پیغام بیچ یا کوئی خواب دکھاتے یا پھر جو ہے کتاب عطا فرماتے ٹھیک ہے یا پھر وہ براہ راست کلام کرتے تو یہ چار طریقے ہو گئے تو کسی بھی طرح کی نہیں وہ سارے کا سارا ماننا اس کے لیے واجب ضرور ہے آپ سرکار کے اندر بھی میکسم دیکھ لو نہیں ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے پورا آرڈر آئے گا بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے یو ایم او اور بعض دفعہ جیسے ٹیلی فون کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ پورا بیان دیا جاتا ہے جیسے ساری قوم سنتی وہ سارے کے سارے حکومتی آگے شمار ہوتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بھائی کے ترک رکھے ہیں تو اسی طریقے سے بابا آپ بھی مان لو آگے فرمایا کچھ رسولوں کا تو ہم نے تذکرہ کیا ہے کا نہیں کیا کلم اللہ موسا تکلیمہ بھائی کی سب سے اعلیٰ درجہ وہ کلام ہے تو مزہ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا تھا کیا نشہ ہوتا ہوگا کیا مزہ جب اللہ کا کلام آدمی سنتا ہوگا اللہ کی سے اور جب حضور علیہ تشریف لے گئے اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ان سے افضل ہوا ان کو اور بخشی گئی ما اس وقت ہم نے اپنے بندے پر وہی وحی کی جو کہ ہم نے وہی ٹھیک ہے سب سے اعلیٰ طریقہ یہ تو یہود کے باتوں کا جواب بھی ہو گیا اس میں ایک بات بس آخری کر کے ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کا پاس وقت ہی کم ہوگا کہ جو پسندیدہ امور ہیں وہ اور ناپسندیدہ دونوں کا ذکر بھی بیچ میں آ گیا جو ہم سے متعلق زیادہ ہے ایک پسندیدہ امور میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک رسوخ فی العلم دوسرا ایمان اللہ پر کتابوں پر سارے رسولوں پر تیسرا نماز ہوتا ہے زکات اور اس کے اوپر کیا کیا اجرن عظیمہ کا وعدہ ہے اور ناپسندیدہ امور وہ کون سے ہیں جو ان آیتوں میں تو میں زنی باتوں کو مانتا دوسرا نبیوں کی عداوت تیسرا جو ہے وہ سود لینا جو تھا طریقے سے کھانا یہ چاروں کا ذکر آیا اور اس کے اوپر کیا کہا عذاب تو یہ جو قرآن پاک کا مین پیغام ہے وہ کیا ہے کہ بھائی جو چیزیں اللہ کی پسند والی اللہ کی منشا والی ہیں اللہ کی رضا والے اعمال ہیں وہ کرو گے تو اللہ سے بہتر بدلہ بدلا پاؤ گے اور اگر یہود کی طرح وہ کرو گے جو انہوں نے کیا حرام کھانا سود کھانا ٹھیک ہے اٹکل بچو باتوں پر یقین کرنا اور ایسی نبیوں کی عداوت آج کے زمانے میں نبیوں کے جو ورثہ ہیں ان کی عداوت بھی اسی زمرے میں آئی جو لوگ دین کی راہ میں چلنے والے ان کی عداوت بلا وجہ کرنا وہ نقصان دہ ٹھیک ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے یہ نبیوں کے زمانے میں ہوتے تو ان کے بھی مخالف ہوتے تو یہ چیزیں ناپسندیدہ تو جو پسندیدہ ہیں ان پہ چلنا ہے جو ناپسندیدہ ہیں اللہ کی ان سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے رب العالمین